اسحاق بن عبداللہ بن بن ابی طلحہ نے اپنے چچا حضرت انس مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی دادی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کی حدیث کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چھ سو اکاسی